غریب علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا سبحان اللہ اب مایوش جسم کے اجزا مٹی ہو کر کے کہاں کہاں پہنچے ایک ایک ذرہ اللہ فرما رہا ہے ہمیں علم ہے کہ کون سا ذرہ کدھر گیا ہے کس انسان کا ذرہ کہاں گیا ہے ہم کو علم ہے اس کا لہذا اپنے محدود علم کو لا محدود علم کے اوپر قیاس مت کرو تمہارا جو علم ہے بڑا محدود ہے ویری لٹل بہت علم کم ہے تمہارے پاس ہمارا علم لا محدود ہے اور تمہارا محدود ہے محدود علم کو لا محدود علم مت کرو تمہیں تعجب اس اس بات پر ہو رہا ہے لیے کہ تمہارا علم محدود ہے ہمارا لا محدود ہے ذرہ کس انسان کا کہاں گیا ہوائیں کدھر لے گئی اور پانی کدھر لے گیا ہمیں ان ایک ایک جز کا پتا ہے کہ کون سا جز انسان کا کہاں گیا ہے اور قیامت کے دن ہم تمام ذرات کو اکٹھا کر دیں گے اور انسان بنا کر کھڑا کر دیں گے ہم اس بات پر قادر ہیں اور یہ فرمایا گیا عن الشمال قید انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں رقیب انسان جو بھی بولتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں پہلے لوگ اس پر تعجب کرتے رہے ہوں گے لیکن آج ویڈیو وغیرہ کی ایجادات نے اس کو بالکل صحیح ثابت کر دیا ہے کہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایک تو لکھا جا رہا ہے اور دوسرے پوری زندگی کی فلم بن رہی ہے پوری زندگی فلم آئی جا رہی ہے اور قیامت کے دن وہ پوری کی پوری کیسٹ وہاں لگا دی جائے گی دیکھ لے تو نے کیا کیا کب کیا کیا ہے کب کب کیا کیا چیزیں کی ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پوری زندگی فلمائی جا رہی ہے ما الفظ من قول اللہ رقیب العطیب انسان جو بولتا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے تمام الفاظ کو یہ دونوں نوٹ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی اٹھایا جائے گا تو ایک ہانکنے والا اس کو ہانکے گا چل اور ایک آدمی آگے آگے چلے گا اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوگا بتایا گیا وہ جات کل نفس ماہ سائق و شہید اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایک پیچھے سے کہے گا چلو بھائی چلو چلو جلدی چل اور ایک آدمی آگے آگے چلے گا شہید اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا عجیب و غریب منظر ہے دیکھو مجرم کو لے جایا جا رہا ہے ایک آدمی کو لے جایا جا رہا ہے پیچھے والا لے جا رہا ہے کہ کہاں جانا ہے اور آگے آگے وہ دفتر لیے ہوئے اعمال کا ہاتھ بغل میں دفتر دبائے ہوا چل رہا ہے آگے اور یہ پیچھے سے ہانک رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو یہ دفتر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا پھر وہیں فیصلہ ہو جائے گی کہ بندے نے کیا کیا کیا ہے کیا نہیں کیا اور کہا جا رہا لقت کن غفلت میں تو غفلت میں تھے اور اب تمہاری آنکھیں ہم کھول دے رہے ہیں اور ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان دنیا میں ہے سویا ہوا ہے آدمی جب سوتا رہتا تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا پرانے حکیم کہہ رہی ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو تمہاری آنکھیں بند ہیں تم نہیں دیکھ سکتے لیکن جب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تم اصل حقائق کا مشاہدہ کرو گے اور ملامت کرو گے اپنے آپ کو کہ ہم نے اس مختصر سی اور عارضی دنیا کے اندر کیسی کیسی حماقتیں کی اس کے بعد سورہ داریات شروع ہوتی ہے اس کے اندر ایک عجیب حقیقت بیان کی ہے کہ روزی آسمان سے آتی ہے اور آدمی کہاں تلاش کرتا ہے زمین میں وہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور آدمی کہاں ڈھونڈتا ہے اگر ہم دکان پر نہیں گئے تو جو ہے ہمیں روزی ملے گی نہیں ہماری دکان ہمیں روزی دیتی ہے ہمارا کھیت ہمیں روزی دیتا ہے ہماری تجارت ہمیں روزی دیتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں روزی دیتی ہے آدمی رسک کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا تو آسمان میں ہے آسمان میں رسک ہے اور ڈھونڈ رہا ہے آدمی زمین کے اوپر آسان ہوتی رہتی ہے دکان پر بیٹھا رہتا ہے یہی تو عقیدہ ہے کہ ہماری دکان ہمیں رسک دے رہی ہے جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ زمین میں تیرا رسک نہیں ہے آسمان میں تیرا رسک ہے جو لکھ دیا گیا ہے وہ رسک تیرے پاس چل کر کے آ جائے گا تیرے پاس چل کر کے آ جائے گا تو نماز تو کیوں چھوڑ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے کیوں کترا رہا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے آتے ہیں موت فرشتے ہیں لوت کی بستی الٹنے جا رہے ہیں تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور چپکے سے کھسک کر گھر میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا ایک بچڑا بھونو اس میں مہمان کے آداب بتائے گئے ہیں آداب ضیافت کہ مہمان جب گھر پہ پہنچے تو اسے بڑے اعزاز اور آداب ضیافت میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ بغیر اس کو کچھ پوچھے ہوئے گھر کے اندر جائے اور جو کچھ ہو لے آئے اچھی سے اچھی چیز لا کر کے دے اس سے پوچھے بھی نہیں آپ چائے پیئیں گے آپ کچھ کھائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے کھسک گئے مہمانوں سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے اس کے بعد جب کھانا سامنے آ گیا تو دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے لیکن وہ انسانی شکل میں تھے سمجھ نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں اس کا مطلب امیہ کے علم میں نہیں ہوتا جب ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ تعالیٰ کھائیے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانے میں تکلق کر رہا ہو مہمان تو بڑے پیار سے کہا جائے کہ بھائی آپ کھائیے اور اگر شرما رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی میں کھا کر آیا ہوں تو کہہ دیجئے کہ ذرا ایک دو لقمہ ہمارے لیے ایک دو لقمہ ہماری خاطر یہ آداب ضیافت بتایا جا رہا ہے اس کے بعد بعد میں جب پتہ چلا ان کو کہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اپنے دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا اور جب خوف کو فرشتوں نے بھانپا تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی بیوی پیچھے کھڑی ہوئی تھی دروازے کے پاس تو ان فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دی تو جب انہوں نے بیٹے کی برشارت سنی تو اپنے گالوں پہ تماچا مارنے لگے پاک بلت امرات فسکت وجہ وکالت عجوز نقی میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں باج ہوں مجھ سے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو فرشتوں نے کہا قالو کر رہا قال رب کسی طرح ہوگا اس لیے کہ تیرے رب نے کہا ہے ان وہ حکیم العلیم وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے وہ اگر پتھر سے اونٹ نہیں نکال سکتا ہے تو کیا باج عورت کو بیٹا نہیں عطا کر سکتا یہ اس پارے کا جسٹ تھا جو پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ آپ نے ستائیسواں پارہ سماعت فرمایا شروع میں پہلے صفحے ہی میں ایک بڑی شاندار بات بتائی گئی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دعوت کا کام لے کر کے اٹھے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں کہ دعوت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اور دعوت کو لے کر اٹھنے والی شخصیت کتنے ہی اونچے کردار کی حامل کیوں نہ ہو ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے انبیاء کرام تو انسانیت کا خلاصہ ہوتے ہیں لیکن جناب نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک پیغام توحید اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ساڑھے نو سو برسوں میں چند ہی لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں تو دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے دعوت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اور دعوت کو لے کر چلنے والی شخصیت کتنے ہی بڑے کردار کی حامل کیوں نہ ہو ضروری نہیں کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں سارے لوگ اس دعوت کو ایکسپٹ کر لیں اب دائی کا کام یہ ہے کہ دعوت پیش کرتا جائے اپنے فریضے کو بہسن خوبی انجام دیتا جائے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قانون تزویج سے باس بادل موت پر استدلال فرمایا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے اور تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے اور کوئی چیز جب تک تم جوڑے سے نہ ملے اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو پھر دنیا کا جوڑا آخرت کو کیوں نہیں مانتے ہو اور جب آخرت ہے تم نے تسلیم کر لیا تو پھر اب آخرت کے جو تقاضے ہیں ایمان بالآخرت آخرت کے جو مطالبے ہیں اس سے روح گردانی کیوں کر رہے ہو اب جب تم نے تسلیم کر لیا کہ آخرت ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے ففر اللہ اللہ کی طرف بھاگو یہ تمہارا کام ہونا چاہیے جب تم نے آخرت کی زندگی کو تسلیم کر لیا تو اب تمہیں کیا کرنا ہے بتایا جا رہا ہے ففر اللہ اللہ کی طرف بھاگو اور نبی یہ کہہ رہا ہے انی لکم منہ نذیر مبین میں تو ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اس کے بعد کہا جا رہا ہے ولا انی لکم منہ مبین یہ انی لکم منہ نذیر مبین کو ریپیٹ کیا گیا ہے یہ ریپیٹنگ در حقیقت ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب آخرت کو تم تسلیم کر رہے ہو تو آخرت سے رو گردانی کیوں ہے آخرت کے تقاضوں سے تم پھر کیوں رہے ہو اعراض کیوں کر رہے ہو تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آخرت کے تقاضے کیا ہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا کھلا ڈرانے والا ہوں اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا در حقیقت یہ کہہ کر کے اس عقید باطلا کی تردید کی جا رہی ہے کہ شرکا کے اوپر شفا کے اوپر اولیاء کے اوپر اختاب اور ابدال کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا نیک آمال کرو کل قیامت کے دن یہ تمہارے شرکا اور شفا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے شورکا اور شفا ہمیں بخشوا لیں گے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے در حقیقت وہی مشرک ہیں اور ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے یہ معبود جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ تمہیں عذاب جہنم سے بچا لیں گے تو ایک بات بتاؤ تاریخ پڑھی ہے تم نے ہاں پڑھی ہے یہ بتاؤ کہ مشرق قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے حود علیہ السلام کی قوم آد اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا مشرق قوم تھی سوال علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہی نا کہ ہم نے ان کو صفے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر کے رکھ دیا یہ معذب قومیں بھی جو ہمارے عذاب کے دائرے میں آئیں یہ بھی تو تمہاری ہی طرح معبودوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کا ذریعہ سمجھتی تھی جو تمہارا عقیدہ ہے وہی ان مہذب قوموں کا تھا تو جب ان کو ان کے معبود نہیں بچا سکے تو یہ عقیدہ چھوڑ دو یہ گمان چھوڑ دو کہ کل قیامت کے دن تم عذاب جہنم سے بچ جاؤ گے اور یہ شرکا اور یہ تمہارے من گھڑت معبود تمہیں بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ سے استدلال فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تور کے اندر جنتیوں کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب ایمان والے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی اور سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے والے کی اولاد کو بھی اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا اس اولاد کو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بے ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شئی کہ مومن کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ کر دیں گے اب سوال ایک پیدا ہوتا تھا کہ اولاد نے تو اتنے اونچے عمل نہیں کیے تھے جتنے اونچے عمل والدین نے کیے تھے تو پھر کم آمال کرنے والوں کو بڑے امال والوں کے ساتھ کیوں رکھا جائے گا تو اس کا جواب اللہ دے رہا وہ ماں من شے کم سے کم جن لوگوں نے اونچے امال کیے ہیں ان کو تو ہم نے اونچا درجہ دے دیا نا اب جنہوں نے کم امال کیے ہیں اگر میں ان کم امال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بڑا درجہ دے دوں تو یہ کوئی نامعقول بات ہے کسی کا حق میں نے نہیں مارا ظلم تو نہیں کیا نا ظلم جب ہوتا جب اچھے اعمال کرنے والوں کو اونچے اعمال کرنے والوں کو ہم نچلے درجے میں لے آتے تب ظلم ہوتا لیکن اگر نچلے درجے والوں کو اگر ہم اونچا درجہ دے دیں تو یہ ہمارا فضل ہے ظلم نہیں ہے ہم فضل کرتے ظلم نہیں کرتے اللہ اکبر اس کے بعد اس آیت کو اس ٹکڑے پر ختم کیا گیا ہے کلم ریم بیما کسب رہیم ہر آدمی اپنے عمل کا مرہون منت ہے اس ٹکڑے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجات کے بارے میں اصل اصول کیا ہے اصل ضابطہ کیا ہے نجات کے معاملے میں اصل ضابطہ کیا ہے یہ وہ ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل ہی آدمی کو چھڑائے گا اور عمل ہی آدمی کو ہلاک کرے گا لہذا کسی پر تکیا کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ زندگی جس طرح چاہو گزارتے جاؤ بابا تو ہے نا نجات کے متعلق ایک اصل ضابطہ بتایا گیا کلر بیما کسب رحیم ہر آدمی اپنے عملوں کے رہی منت ہے یعنی عمل ہی اسے چھڑائے گا نجات دے گا اور عمل ہی اسے ہلاک کرے گا اس کے بعد ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوئے ہیں میوے پیش کیے جا رہے ہیں لہ ہم ترہ طرح کے میوے لائے جا رہے ہیں پھل فروٹ آگے وَلَحْمٍ لہمی يَشْتَهُونَ اور جو بھی گوشت یہ چاہیں گے سارے گوشت وہاں يَشْتَهُونَ بکرے کا گوشت ہے مرغی کا گوشت ہے تیتر کا گوشت ہے جو گوشت بھی چاہیں گے سارے گوشت وہاں حاضر ٹیبل کے اوپر سارے گوشت سرو کیے رہیں گے اور کا وہ شوربہ اپنا اس اس کے برتن میں ڈالے گا کی بوٹی کھینچ کر اپنے برتن کے اندر ڈالے گا یا مذاق سے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اس کی بوٹی اپنے برتن میں لے لیں گے اپنی بوٹی اس کے برتن میں ڈال دیں گے لیکن کوئی لغو بات نہیں ہوگی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی لا لگن فی تعطیم بڑے خوشگوار ماحول میں یہ دعوت چلے گی اس کے بعد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے یہ کہیں گے یار انا کنہ قبل فی اہلنا مشفقین ہم تو ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے فمن اللہ اللہ علینا وہ وکان نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور عذاب سموم سے ہمیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے بچا لیا چھلسانے والے عذاب سے بچا لیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا بچ گئے اور انا کنہ من قبل انہ الرحیم بے شک ہم اسی کو پکارتے تھے اسی سے دعا کرتے تھے گویا یہاں ایک دوسرا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی شرک میں گزری ہے ان کے لیے بخشش کا وہاں کوئی سامان نہیں ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے اوپر تو استقامت کی تھی لیکن ان سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لفظشوں کو معاف کیا ان کی خطاؤں کو معاف کیا ان کی زندگی میں توحید تھی توحید کی وجہ سے بچ گئے یہ تو گویا کہ نجات کا جو اصل عامل ہے نجات کا جو اصل عامل ہے وہ عقید توحید ہے اگر آدمی کی زندگی میں توحید ہے شرک اس کی زندگی میں نہیں تو کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اگر شرک یہاں سے لے کر کے گیا نو کمپرومائز ڈائریکٹ جاننا مشکل ہے امال ہاں، اگر کچھ برے لے کر کے گیا ہے بخشش کا امکان ہے لیکن اگر شرک یہاں سے لے کر کے گیا ہے بخشش کا کوئی امکان نہیں چاہے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہی کیوں نہ ہو نہیں بچ سکتا ہو اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے جس میں معراج کا بیان ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا اور آپ کو کہاں تک لے جایا گیا بتایا گیا ان دا سدرت المنتہا سدرت المنتہا تک بس اس لیے کہ اندہا جنت الماوا اسی سدرت المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے جنت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں آگے کوئی نہیں جا سکتا یہ سدرت المنتہا آپ کے سفر کی انتہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اسی مقام پر پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے یہاں سے جنت کی حدیں شروع ہوتی ہیں اور یہی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑے قریب سے ان کی اصلی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے فاوھا الی عبدہ ما اوھا ما کذب الفواد ما را افتمارونه علی ما فکان قاب قوسین یودنا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اتنے قریب اگئے تھے حضرت جبرائیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان کی اصلی شکل میں دیکھا اس کے بعد یہ تعلیم دی جا رہی ہے پوری انسانیت کو کہ دیکھو تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے جس کو ہم نے ایک حقیر نطفے سے بنایا ہے فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت کہو اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو ہم بڑے پاک ہیں ہم سے گنا ہوتا ہی نہیں ہے اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو اور یہ ٹکڑا در حقیقت صوفیہ کے اس گمانے باطل اور جامع باطل کا رد کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کہ انسان اللہ کا جز ہے اور آخر میں یہ جز کل میں جا کر مل جائے گا جیسے قطرہ جو کہ جز ہے سمندر کے اندر بالآخر جا کر کے مل جائے گا تو انسان اللہ کا جز ہے یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے اب بتائیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کی پیدائش کا بڑی حکارت سے ذکر کیا ہے اب اگر انسان اللہ کا جز ہو تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ نے اپنا ہی بیان بڑی حکارت سے کیا ہے اس ٹکڑے میں صوفیہ کا رد ہے ان کے غلط عقیدے کی تردید ہے اور فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت کہو صوفیہ یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں سبحانی سبحانی ما آزم واہ واہ میں کتنا پاک ہوں میں کتنا صاف ہوں اور میری شان کتنی عظیم ہے یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں اور اس کے پیچھے وہی عقیدہ کار فرما ہے کہ انسان یہ اللہ کا جز ہے اور اسی عقیدے کی یہاں تردید کی گئی ہے کہ فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو صاف پاک مت کرو کہ میں بہت صاف اور پاک ہوں اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو ان کے اس عقیدے کی تردید کر دی گئی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کے نیک اعمال کی جزا اسے ملے گی اور ولا تذر واضر تم وزر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میری نیکیاں اس کو دے دے اور اس کے گناہ مجھے دے دے اس طریقے کا کمپرومائز وہاں نہیں چلے گا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس میں ایسال ثواب کا بھی رد ہے اور ثواب کے تعلق سے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جس کام کے اندر میت کا عمل دخل رہا ہو یا نیت رہی ہو مرنے کے بعد انہی کاموں کا ثواب اسے ملے گا لیکن جس کام کے اندر نہ تو اس کا عمل دخل رہا ہو نہ اس کی وسیعت رہی ہو نہ اس کام کرنے کی نیت رہی ہو اگر وسیعت نہیں نیت نہیں عمل دخل نہیں تو یہ تینوں چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو لاکھ امال کرتے رہو آپ آپ کے نیک عملوں کا ثواب آپ کو ملے گا میت کو اس کا ثواب منتقل نہیں ہوتا اور یہاں عالم یہ ہے کہ آدمی مرا کی تیسرے دن جمع کر لیتے ہیں مدرسے کے لڑکوں کو اور جناب علی محلے کے لوگوں کو وہ ایک ورق پڑھتے ہیں تو دو ورق الٹتے ہیں ایک ورق پڑھتے ہیں دو ورق الٹتے ہیں اس لیے کہ ان کے پیش نظر جو چیز رہتی ہے وہ شیرینی رہتی ہے کہ کب قرآن ختم ہو اور کب شیرینی تقسیم ہو اور شیرینی ملے اور کسی کی نظر تو ان دیگوں کے اوپر ہوتی ہے جس کے اندر انوا اقسام کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتا کدھر ہے پڑھتا کدھر ہے تو اس طریقے کی جو حرکات کی جاتی ہیں ان کا تعلق خرافات اور بدعات سے ہے ان کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے نہ تو قرآن خانی کا ثواب ملتا ہے مردے کو نہ اس کی طرف سے کھانا کھلانے کا ثواب مردے کو ملتا ہے میں نے بتا دیا کہ تین چیزیں اگر نہیں ہیں تو مرنے کے بعد مردے کو لوگوں کے عملوں کا ثواب نہیں پہنچتا کسی کام میں میت کا عمل دخل رہا ہو ناقص کس کام چھوڑ کر کے چلا گیا کنواں کھودوا رہا تھا درمیانی میں مر گیا اب کنویں کی تکمیل اگر ہو گئی بچوں کے ذریعے اور لوگ کنویں سے پانی استعمال کرتے رہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا مدرسہ بنوا رہا تھا درمیانی میں مر گیا اب بچے اگر وہ مدرسہ بنوا دیتے ہیں تو چونکہ عمل دخل رہا ہے اس کا لہذا بھی مدرسہ بن جانے کے بعد بچے اس میں جو تعلیم حاصل کریں گے صدقے جاریہ ہوگا یہ عمل اور میت کو اس کا ساتھ پہنچے گا کسی چیز کی اس نے نیت کی تھی لیکن کر نہیں سکا بعد میں بچوں نے کیا کہ میرے ابا کی یہ نیت تھی لاؤ اس نیت کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں اگر اس نیت کو پائے تکمیل تک اولاد پہنچاتی ہے تو یہ سب کا میت کو ملے گا عمل دخل نہ نہ نہ ہو ہو کسی کام میں نیت وسیعت کر کے گیا ہو تو لاکھ قرآن پڑھتے آپ لاکھ کچھ کرتے ثواب ملنے والا نہیں ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کی ساتھ کے خلاف ہو جائے گا وہ اللہ انسان علامہ صاحب انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے تبھی تو امام موقف اس تعلق سے بہت ہی سخت ہے حضرت امام دار ہجرا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی وسیعت کر کے نہیں گیا تو حج بدل بھی نہیں ہوتا اس کا حج نہیں کیا جا سکتا اس کی طرف امام مالک کا موقف بہت سخت ہے اس تعلق سے اور میں اس موقف سے متفق ہوں امام مالک کا بالکل صحیح ہے اگر آدمی وسیعت کر کے نہیں گیا ہے اور حج کی نیت نہیں تھی تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا اس کا سواب نہیں ملے گا اس کو لیکن اگر نیت تھی اس کا اظہار کر دیا تھا اس نے اپنی اولاد سے اس نیت کا اظہار کر دیا تھا کہ مجھے حج کرنا ہے اگلے سال یا اسی طریقے سے نیت کا تو اظہار نہیں کیا بلکہ ذات و راہلا وہاں جانے کے لیے تیاری اس نے شروع کر دی اب یہ تیاری بھی عمل دخل کے دائرے میں تسلیم کی جائے گی اب بچہ اس نیت کی وجہ سے وسیعت کی وجہ سے اور اس تیاری جو کہ نامکمل ہے حج بدل اگر کرتا ہے تو اس کا ثواب میت کو ملنے والا ہے امام مالک کے موقف سے میں متفق ہوں اور بڑا سخت موقف حضرت امام مالک کا زیادہ دھیان رکھا جائے اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے اللہ فرماتا اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے چاند پھٹ گیا شک القمر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ کے تین معجزات بڑے عظیم ہیں سب سے بڑا معجزہ جو آپ کا ہے وہ قرآن ہے اس سے بڑا معجزہ کوئی معجزہ نہیں ہے اچھا ایک نقطہ یہی بتا دوں اس نقطے کو آپ ذہن کے کسی گوشے میں اتار لےویں جتنے انبیاء کرام آئے تمام انبیاء کرام کو عملی معجزہ دیا گیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا ہے طرح ہے درود شریف پڑھ لیتے اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و آل محمد كما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید تمام انبیاء کرام کو عملی معجزات دیے گئے لیکن ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عامل جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر عالم مر جائے تو علم ختم نہیں ہوتا موجود رہتا ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ آج تک برقرار ہے حضرت موسا کو معجزہ دیا گیا اصا کا چلا گیا ان کے ساتھ ہی حضرت موسا علیہ السلام کو جو ہے معجزہ دیا گیا تھا ید دے بائزہ کا کہ آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے تو چمکتا نظر آتا تھا تو یہ تمام کے تمام جو موجزے تھے مثلاً اصا موسا بھی ڈالتے تھے تو ازدہ بن جاتا تھا کسی پتھر پر مارتے تھے تو اس کے اندر سے چشمہ پھوٹ پڑتا تھا یہ تمام کے تمام عملی موجودے تھے اور عامل کے ساتھ یہ عملی موجودے ختم ہو گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجودہ دیا گیا وہ علمی موجودہ ہے آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور رفیق اعلیٰ سے مل جانے کے بعد بھی قیامت تک یہ موجودہ باقی رہے گا لہذا تمام معجزات نبوی میں اعلیٰ درجے کا اگر کوئی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے اس سے بڑا کوئی موجودہ نہیں اس کی نظیر نہیں لائی جا سکی آج تک ہزار چیلنج کے بعد بھی تو تمام معجزات میں سب سے اونچا معجزہ جو آپ کا ہے وہ قرآن حکیم ہے جو علمی معجزہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو معجزہ ہے وہ معراج کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ جو معجزہ ہے وہ شک القمر کا ہے یہ ترتیب ہے اس کی اللہ فرماتا ہے اختر شق القمر قیامت قریب آ گئی چاند پھٹ گئے یعنی چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے دو حصوں میں بٹ گیا یہ واقعہ کب کا ہے سن آٹھ نبوی کا ہجرت کا نہیں وہ جو ہے لکھا رہتا نا ہجری وہ نہیں ہجرت کا سال تو شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے لیکن جب تک آپ مکہ میں ہیں تب تک آپ کے لیے نبوی سن استعمال کیا جائے گا تو یہ واقعہ سن آٹھ نبوی میں ہوا آپ کو نبوت ملے ہوئے آٹھ سال ہوئے تھے سن آٹھ نبی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور کہاں پیش آیا مقام مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے انگلی اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور جانتے ہیں عینی شاہدین کون کون ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت جبیر ابن مطیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ کرام چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے آئے نہیں شاہد ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے سائنس دا بھی یوری گیگرین وغیرہ جو پہنچے ہیں چاند کے اوپر انہوں نے پہنچنے کے بعد یہ دیکھا کہ چاند کے اوپر بہت سے آتش فشانی گڑھے موجود ہیں جس کو انگریزی میں کریٹرس بولتے کریٹرس آتش فشانی گڑھے گڑھے جگہ جگہ موجود ہیں عجب نہیں کہ کسی آتش فشانی دھماکے سے اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہو اور بعد میں قانون انجزاب نے یعنی لا آف گریوٹی نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہو تھوڑی دیر کے لیے شک ہوا ہو آتش فشانی دھماکے کی وجہ سے اور جو قانون انجزاب ہے لا آف گریوٹی اس نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہو تھوڑی دیر کے لیے موجودہ ظاہر ہوا ہو عجب نہیں لہذا ایسا ہی ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہوگا کسی آتش فشا کو والکینوں کو پھٹا ہوگا چار دو ٹکڑے ہوا اور پھر ایک قانون جو ہے کائنات میں لا آف گریویٹی کہ ہر چیز چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس قانون انجزاب نے دونوں کو پھر آپس میں ملا دیا اس لیے کہ صرف معجزہ دکھانا مقصود تھا اور چاند کے اس شک سے بتلانا یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب آ لگی ہے اب لوگوں کو تیاری کر لینی چاہیے قیامت کے لیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور ایک بڑا ہولناک اور پرہول منظر کی عکاسی فرمائی ہے کہ لوگ سور پھونکے جانے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے خوشان من ہوں یخرجون جراد منتشر اس طرح اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں ٹڈیاں تو آپ لوگوں نے شاید دیکھی نہ ہو ہمارے بزرگوں نے دیکھی ہوں گی کہ وہ جب ہمالیہ سے چلتی تھیں تو اتنی کثیر تعداد میں ہوتی تھی کہ اگر وہ سورج کے محاذات میں آ جاتی تھی تو زمین پر تاریخی چھا جاتی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی تھی اور ٹڈی دل لشکر کا جو محاورہ بولا جاتا ہے اسی لیے بولا جاتا ہے کہ ٹڈیاں جب چلتی ہیں تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں چلتی ہیں اگر وہ سورج کے محاذات میں آ جائیں تو پھر سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی اور جس کھیت کے اوپر بیٹھ جائیں پانچ دس منٹ کے اندر پورا کھیت صاف ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لوگ سور پھونکے جانے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس طرح بھاگیں گے اتنا ہجوم رہے گا جیسے ٹڈی ڈل لشکر ہوں اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا نظریں جھکائے ہوئے بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس آواز دینے والے کی طرف بھاگیں گے اور آواز دینے والا کیا آواز دے گا یوم نکر یہ پکارنے والا ایک بہت ہی خطرناک بات کی طرف بلا رہا ہوگا کیا چلو اپنے اعمال کا حساب دو یہ ہے شہین نکر چلو اپنے اعمال کا حساب دو ایک منظر بنتا ہے جیسے عدالت ہو عدالت ہو اور اس کے بعد آواز دی جا رہی ہو کہ فلاں ابن فلاں عدالت میں حاضر ہو آواز دی جا رہی ہو چلو اپنے امال کا حساب دینے کے لیے تو نکور کہا جائے گا چلو عدالت کے اندر تمہاری پیشی ہے تمام لوگ عدالت کے اندر پہنچو بڑا ہی خوفناک اور پرہول منظر ہے قبل اس کے کی آدمی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے احوال کی اصلاح کر لے یہی سدھر جائے اس لیے کہ وہ دار الجزا ہے وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دار العمل یہ ہے عمل کا موقع ملا ہوا ہے عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے اس مہلت عمل سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے یہ جو پچھلے کفار ہمارے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں تم ان سے بہتر ہو کفر ان کی زندگی میں بھی تھا شرک ان کی بھی زندگی میں تھا ہم نے ان کو تباہ کر دیا وہی چیز تمہارے اندر بھی موجود ہے کیا تم تباہی سے بچ جاؤ گے اور تباہی سے بچ جاؤ گے تو یہ بات کون سی کتاب میں لکھی ہوئی اللہ پوچھتا ہے اکفارکم خورم من علائکم امرکم ام لکم براتن فی الزبر تمہارے لیے نجات کے لیے کوئی یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم بچ جائیں گے ہمارے شورکا ہمیں بچا لیں گے کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ پوچھتا ہے ام لکم برات الفی زبر تمہاری نجات اور تمہاری برات کی یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے دکھاؤ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے شورکا تمہیں بچا لیں گے اس لیے کہ تمہاری یہی حرکت پچھلی قومیں دوہرا چکی ہیں اور ہم نے ان کو تباہ برباد کر دیا تو تمہارے اندر اگر وہی حرکت پائی جائے وہی عمل پایا جائے تو کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یہ بات کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ عملوں کا اثر ایک ہوتا ہے اور عملوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اس کی جزا بھی ایک ہونی چاہیے سزا بھی ایک ہونی چاہیے مثلا آدمی زہر کھا لے اثر کیا مرتب ہوتا ہے مر جائے گا وہ تو ایسے ہی ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے تو انہوں نے ایک غلط عمل کیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا تم بھی وہی عمل کر رہے ہو تو تم بچ جاؤ گے یہ بات کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ پوچھتا ہوں کتاب لاؤ ہم لکھم برات ان کی زبر تمہاری برات کا جو پروانہ ہے نجات کا کہ ہمارے شور کا ہمیں بخشوا لیں گے یا چھوڑا لیں گے ہمیں نجات دیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے بہت ہی پیاری سورہ ہے اس سورہ کریمہ کو پڑھتے ہوئے آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے کرشمے اور اپنے احسانات گنائے ہیں اور احسانات اور کرشموں کے ذکر کے بعد ہر بار پوچھا ہے کہ تم لوگ اے گروہ جنو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو اور اللہ کے کون کون سے احسانات کو جھٹلا ہوگے ہم نے یہ چیز دی ہم نے یہ چیز دی ہم نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہم نے یہ احسان تمہارے اوپر کیا اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تمہیں آنکھیں دی قوت سماعت دی بولنے کی قوت عطا کی چلنے کی قوت عطا کی احساس و شعور دیا دنیا بھر کی نعمتیں تمہیں عطا کی یہ ہوائیں تمہارے لیے ہیں یہ سورج تمہارے لیے مسخر ہے یہ چاند تمہارے لیے مسخر ہے یہ سمندر تمہارے لیے مسخر ہیں یہ ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں یہ دریا تمہارے لیے بہتی ہیں پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا بد بخت انسان سب یہ اللہ کا دیبان ہر بار اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک احسان کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے اشم سم بے حسبان یہ سورج اور چاند جو نظر آ رہے ہیں یہ حساب کے دائرے میں ہیں ان کا ایک حساب ہے حساب کے ساتھ چل رہے ہیں یہ یعنی ہمارے قبضے قدرت میں ہیں ہم نے انہیں تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے سورج سے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے چاند سے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے وہ نجم و شجر اور یہ ستارے اور یہ درخت سب ہمارے حکم کتابیں ہمیں سجدہ کر رہے ہیں ستارے تو بلندی پر ہیں لیکن جھکے ہوئے ہیں اللہ کی طرف اور درخت اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ ہی نہیں ہلتا ہے گویا کہ درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرۂ اقتدار کے اندر ہے بغیر اس کے حکم کا کوئی پتہ نہیں ہلتا ہے وہ سما رفا وزال ہم نے آسمان کو بلند کر دیا اور اتنا بلند کر دیا کہ سائنس اتنی ترقی کے بعد بھی اس کی لمبائی اور اس کا ڈسٹینس نہیں ناپ سکی ہے میزان اور ہم نے میزان رکھ دیا ہے کیا مطلب ہم نے ہر چیز کے اندر بیلنسنگ رکھی ہے بیلنس رکھا ہے توازن رکھا ہے اگر یہ توازن بگڑ جائے تو دوسرے ہی لمحے کائنات کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہر نظام متوازن ہے ہمارا اور اس کے بعد یہ زمین دیکھو اس کے اندر ہم نے کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے لگ رکھی ہیں اور نام یہ سب تمہارے لیے ہیں یہ زمین کا فرش ہم نے بچھایا ہے تمہارے لیے بچھایا ہے فی حفا کی ہے تم ون نخل ذات الاقمام میوے ہیں غلے ہیں اور غلوں کو دیکھو کہ کیسا ہم اسے محفوظ کر کے تمہیں دیتے ہیں بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرقین کا اور مغربین کا مالک ہے مشرق اور مغرب تو سمجھ میں آتا ہے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے یہاں دو مشرقوں اور دو مغربوں کی طرف اشارہ کیا گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کبھی کبھی مشرق ہی رہتا ہے مثلا نارتھ پول پر اور ساؤتھ پول پر قطب شمالی میں اور قطب جنوبی میں چھ چھ مہینے کا دن اور چھ چھ مہینے کی رات ہوتی ہے چھ مہینے دن رہتا ہے اس کے بعد چھ مہینے رات رہتی ہے تو جو دوسرا چھ مہینہ آتا ہے رات والا کہ وہ چھ مہینے رات ہی رات رہے گی تو وہاں مشرق ہی مشرق بنتا ہے مغرب نہیں بنتا تو اللہ تبارک و تعالی تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا مالک ہے تمام مشرقوں اور مغربوں کا بطور خاص دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازی ہے اللہ کی کرشمہ سازی دیکھتے ہوئے بھی تم انکار کس بلبوتے پر کر رہے ہو کس بلبوتے پر انکار کر رہے ہو دریا تمہارے لیے مسخر کر دیا وہاں سے لولو نکالتے ہو موتی نکالتے ہو یکرجمن لولو المر مونگے منگے نکالتے ہو موتی نکالتے ہو یہ اس لیے کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت بڑا کرشمہ ہے ہمارا ہمارے اس کرشمے کو دیکھ کر کے تم پھر بھی ہمارے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہماری قدرت کا اقرار نہیں کر رہے اور یہ جو بڑی بڑی جہازیں ہیں دریا کے اندر کوئی چیز ڈالو ڈوب جاتی ہے لیکن تمہارے بڑے بڑے جہاز کھڑے رہتے ہیں ان کا کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں جب چاہیں تو ہم ڈبو دیں جہاز بھی ہمارے دائرے اقتدار سے باہر نہیں ہے جب چاہیں جس جہاز کو چاہیں ہم جب چاہیں ڈبو دیتے اور کل فان اب کا کا وجہ علی کرام ایک دن سب کو فنا ہو جانا ہے کچھ باقی نہیں رہے گا رہے نام اللہ کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی سب فنا ہونے والے ہیں ہم سب فانی ہیں یہ دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور پھر فرماتا ہے یس والارض کل یوم والا فی شان وہ ہر دن ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی رہتا ہو کسی کی مشکل کشائی کر رہا ہے کسی کی فریاد رسی کر رہا ہے کوئی دعائیں مانگ رہا ہے تو اس کی دعائیں پوری کر رہا ہے اور کوئی دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر رہا ہے کسی کو عزت دے رہا ہے کسی کو ذلت دے رہا ہے کسی کو تخت سے اٹھا کر فٹ پاتھ پہ بٹھا رہا ہے اور کسی کو فٹ پاتھ سے لے جا کر کے تخت کے اوپر بٹھا رہا ہے کسی کو امیر بنا رہا ہے کسی کو غریب بنا رہا ہے کل یومن ہوا فشان ہر لمحے وہ کام میں ہے اور کائنات کے کسی بھی پہلو سے وہ غافل نہیں ہے ہر پہلو اس کی نگاہ میں اور پھر پوری انسانیت کو اور جنوں کے پورے گروہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا معاشر الجن والانسین ان من السماوات لا اللہ الا بسلطان عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے کہ اے سرکش انسان سرکش کاہے کو بن گیا ہے زمین سے باہر تو نکل سکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اس کائنات سے باہر نکل سکتا ہے تو نکل کر کے بتا کوئی آدمی اس کائنات سے باہر جا سکتا ہے زمین سے باہر تو جا سکتا ہے خلا میں جا سکتا ہے زمین کی کشش جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے جا سکتا ہے لیکن پھر بھی کم سے کم آسمان کا جو ایریا ہے اس ایریا سے باہر نہیں جا سکتا اور کائنات نام ہے زمین اور آسمانوں کے مجموعے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے حدوں سے اگر باہر نکل جاؤ تو مغرور مت ہو جانا اس لیے کہ مجموعی تم کائنات سے باہر نہیں ہو تم کائنات سے باہر جا ہی نہیں سکتے گھرے ہوئے ہو تم تو جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہو اور کھوٹا زمین میں گاڑ دیا گیا ہو جہاں تک رسی دراز ہے گھومتا رہتا ہے بلاسر اسے کھوٹے کے پاس آ جانا ہے تمہاری مثال اس گھوڑے کی سی ہے میری کائنات تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے اور وہ دن آنے والا ہے جب یہ آسمان پھٹ کر کے تیل کے تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور یہ جو خوبصورت آسمان دلوں والا آسمان نظر آ رہا ہے یہ ایک دن ایسا معلوم ہوگا جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو جیسے آگ کے شولے بھٹک رہے ہوں آگ کے شولے بھڑک رہے ہوں پورا آسمانی نظام ہم شولوں کی زد میں کر دیں گے شولہ ہی شولہ نظر آئے گا چاروں طرف اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مجرمین کو ان کو پکڑ کر کے ان کے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا اور مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا یو رف بسیماہم فیوخذ فیو خسو بن نواسی والا اقدام مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ پرانے بدماش ہیں یہ پرانے بدماش ہیں یہ